اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب العالمين الم تر الى الذين تولوا قوما کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف تولو یہاں بھی رویت بصری علماء نے کہا مراد لی جا سکتی ہے ان لوگوں کی طرف تولو یہ جو تولو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے ہے یہاں تولو کا معنی ہے جعلو ولی ولیہ کسی کو ولی بنانا تو تولو قومن جنہوں نے ولی بنایا اور ولی لغت میں کہتے ہیں قریب کو یعنی لام یا کا جو لغوی مطلب ہے وہ قریب ہونا ہے تو کسی کو اپنے قریب کرنا ولی بنانا ہے قومن جنہوں نے اپنے قریب کیا ایسی قوم کو تو اس کی صفت کیا ہے قوم کی غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہے اور یہاں غضب اللہ علیہم جو صفت اور موصوف یہ یہود مراد ہے اور الالذین اللہ طلّ میں بالاتفاق وہی لوگ مراد ہیں جن کا ذکر ماقبل چل رہا ہے اور وہ ہے منافقین یعنی علم طورا الالذین طول اور منافقین کیوں نہیں کہا تو کہا کہ منافق کا لفظ اس لیے نہیں بولا کہ ان کی اخص صفہ جو ہے اس کا ذکر کر دیا ہے تو و الصفا کا جب ذکر ہو گیا تو اسم کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ فلاں جو ہے وہ ناطق ہے فلان الناطق تو ناطق ہونا انسان کی و الصفا ہے فہٰین ناطقیہ جو ہے لا توجد فی غیر الانسان تو اب ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کہیں فلان الانسان فلان الانسان تو یہاں بھی علم المطراء طول قوما غديب اللہ علیہم کیونکہ یہ صفت منافقین کے سوا کہیں نہیں پائی ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں کون سی صفت ان الرجل قوما غضب الله اللہ ان يتولى اليهود والنصارى بات واضح یہ مبحث جو ہوتا ہے یہ نحو یا صرف کا نہیں ہے بات اس کا تعلق بلاغت سے ہوتا ہے یعنی اس میں موصول کیوں رکھا ہے یعنی اس میں موصول کی جگہ اس میں ظاہر بھی تو آ سکتا ہے نا المطراً تو یہ کیوں نہیں کہا علم طرا المنافقين مثلا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ علم طرا المتولین مثلا بات واضح اس میں موصول کیوں رکھا اور اس میں مشتق کیوں نہیں رکھا سمجھا رہی اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہوتی ہیں الا طول قومن تو کہا کہ گویا ان کی اور بھی بہت سی صفات ہو سکتی ہیں الا الدینہ اس میں موصول ہے اس میں موصول کا جو صلہ آتا ہے وہ آ کر بس ابہام تو دور کرتا ہے اس میں موصول کی تعریف نہیں کر دیتا کامل کہ وہ کیا ہے یعنی المطور کیا مطلب کہ آپ نے دیکھا اس کی طرف جو آیا تو کیا آنا واحد اس کی تعریف ہے کہ وہ کچھ اور بھی ہوگا اور بھی ہوگا وہ جہاں وہ عالم بھی ہے وہ ناطق بھی ہے وہ متحدث بھی ہوگا وہ اور بھی بہت کچھ ہوگا تو اس میں موصول کے بعد جو صلہ آتا ہے وہ اس میں موصول کا کامل احاطہ نہیں کرتا لیکن اگر آپ نے کہہ دیا علم طور المتولین تو گویا آپ نے کسی اور صفت کی فی الحال گنجائش نہیں چھوڑی سمجھا رہی ہے کہ نہیں علم طور المتولین قومن غضب اللہ علیہم لیکن جب آپ نے کہا علم تر الذین تولوا عرفنا ان لهم صفات اخرى ومن علیہ ولکتی صفت و والنصارى بہر ما هم منکم یہ صفت ثانی ہے کس کی قومن کی ما هم منکم نہیں ہے وہ تم میں سے ما بالکل سمپل سا جملہ ما هم منکم ولا جملے اور نہ ان میں سے کن میں سے یعنی لئی سو من المسلمین و لئی سو من الہود ویہلفون الکدب اور حلف کھاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر ٹھیک ہے فرق کیا ہے ایک ہی بات ہے یعنی ویہلفون بال کدیبی کا مطلب ہے انسان جھوٹا ہو لیکن یہلفون الکدیبی کا مطلب ہے کسی جھوٹی شے پر قسم کھانا کہ یہ سچ ہے ویہلفون الکدیبی بھی انّا حق وہو فی نفسی ہی کیذب بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہم یا لمون واؤ حالیہ یعنی جب وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں یا حلیفون عال القدیبی فی حالی کونہم عالمین فی حالی کونہم عالمین اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اعد یعد اعدادا اللہ نے تیار کیا ان کے لیے عذابا شدیدا انہم بہت بے شک وہ سا برا ہے کیا ہے برا ما کانو یعملون سا ما کانو یہ جو سا ما کانو یا بے سا کے بعد ما آ جائے یا سا کے بعد سا کے بعد ما آ جائے اس کی ترکیب کے بارے میں نحویین میں کافی اختلاف ہے یعنی بے سا ما اور سا ما سمجھا رہی تو سا کے بعد جو ما آ رہا ہے وہ سا کا فائل ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فائل آتا ہے نا سا کیا سا ما کانو یا ملون یا یہ ما جو ہے وہ تمیز ہے اور جو فائل ہے وہ مستطر وجوباً ہے یعنی سا اشعی او ماں اشعی ان سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ما کیا ہے مبنی عالت تمیز سوری منصوب عالت تمیز ہے اور کانو یا ملون پھر اس کا صلہ ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سب یعنی اس میں موصول تمیز ہے فائل محضوف ہے اور ما کانو یا اس کا سلا ہے لیکن زیادہ آسان ترکیب جو ہے وہ یہ ہے سا آ کا فائل ہے ٹھیک ہے سا آ کانو یا اور کانو یا جس میں ما کی وضاحت ہو گئی وہ کافی ہو گیا کس کی جگہ مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدہ کے لیے یعنی سا آ کا فائل ہے ما کانو یا تو کیا شے بری ہوئی مخصوص بال کیا ہے اس پر دلالت ما کانو یا سے ہو رہی ہے سا ما کانو یا ملون ایمانہم یمین کی جمع جنتاً سترتاً جنہ کس کو کہتے ہیں سترہ کو ما یوتا جننو یا ما یو بھی جس کے ذریعے بچا جائے سمجھ آ رہی ہے جیم نوم نون کا جو مادہ ہے وہ دلالت کرتا ہے کس پہ سطر پہ کس پہ دلالت کرتا ہے خدر صاحب سطر پہ تو جنہ یا جنو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا تو ما یو بھی جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو چھپائے تو وہ کیا ہے وہ سترا ہے وہ درعن ہے وہ خودا ہے وہ بیضہ ہے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے بیضہ کہتے ہیں سر پہ پہننے والے خودے کو اور درعن کہتے ہیں جو ڈھال پہنی جاتی ہے تو ان سب کے لیے کیا استعمال ہو جاتا ہے واضح فولات ان کے بدن پہ اسم ہے اتخذو ایمانہم جنتن جنہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال سترا سبیل اللہ پس لہٰذا یہ فاسببیہ ہے یعنی انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے فلاحم عذاب مہین تو ان کے لیے احانت آمیز عذاب ہے کیا مطلب فاصب یا کا بسبب انہم یکذبون ویحلفون و یخلفون بالکذیبی ف یَ سدون الآخرین اللہ ایضاً ٹھیک ہے دوسروں کو بھی موقع دے دیتے کہ وہ بھی جھوٹی قسمیں کھا لیں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹی قسمیں کھا کر عقاب سے بچا لیتے ہیں تو بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں ان کے صادقی الایمان ہونے کے ٹھیک ہے فصد عن سبیل اللہ لن تغنی عنہم اموالہم ترجمہ واضح ہے نہیں غنی کرے گی کرے گا ان کو ان کا مال ولا اولادہم اور نہ ان کا ان کی اولاد من اللہ من مقابلے کا ہے عیفی مقابل اللہ کیا غنی نہیں کرے گا مفول بھی کیا شیئن کچھ بھی ٹھیک ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئن اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ترجمہ واضح ہے یوم یبعثہم اللہ جميعا کیا مطلب ہم فیہا خالدون یوم ٹھیک ہے خلودہم یکونو یوما بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہاں کیا مطلب یوما کا یعنی ظرف ہے اس کا عامل کیا ہے خالدون خالدون عمل کر سکتا ہے اسم الفائل بالکل عمل کر سکتا ہے اسم الفائل جو ہے اسم الفائل کا کیا کہتا ہے اسم الفائل و اسم المفعول یعمل عمل المبنی للمجهول اسم الفائل ہر وہ عمل کرے گا جو جس کو ہم معروف فعل کہتے ہیں مبنی للمعلوم کہا جاتا ہے نا اس کو مبنی للمعلوم نحف کی اصطلاح جو ہے وہ معروف کی نہیں ہے اصلاح مبنی للمعلوم اور مجھول کیا ہوتا ہے مبنی للمجھول تو جو عمل مبنی للمعلوم فعل فیل کرتا ہے وہی عمل اسم الفائل کرے گا اور جو عمل مبنی للمجھول کرتا ہے وہی عمل اس میں مفہول کرے گا تو اسم الفائل ہے نا تو خالدون تو کیا اسم الفائل جو ہے وہ مفول فی ہی کو نصب دے سکتا ہے کہ نہیں سوری فعل جو ہے وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے نا عامل بن سکتا ہے نا جلس تحت الشمس مثلا جلس تحت الشمس تحت الشمس جو ہے یہ کیا بنے گا ظرف مکان ٹھیک ہے تو اسی طرح خالدون یوم ہم فیہا خالدون متا سیکون خلودہم یوم یبعثہم اللہ جمیان یا کچھ پھر یا آپ کیا کہیں گے اگر آپ نے نئی بات شروع کرنی ہے تو پھر اذکر معذوف مان لو اذکر یوما ٹھیک ہے یوم یبعثہم اللہ جمیان جمیان کیا ہے حال ہے ہم کی جو ضمیر ہے متصل منصوب اس کا جمیان فیحلفون لفو تو پس وہ قسمیں کھائیں گے اس کے لیے تو پیچھے چونکہ کوئی طلب یا نفی نہیں آئی نا استفام نہیں آیا تو ہے تو سبب ہی ہے لیکن پیچھے چونکہ نہیں آ رہی لہٰذا اس کے بعد ان محضوف نہیں ہوگا ان محضوف اس وقت ہوتا ہے جب طلب یا یعنی نفی ٹھیک ہے اس سے اس کے بعد ان محضوف ہوتا ہے تو ہے یہ وہی یعنی فا سببیہ کا مطلب ہے کہ ان کا یہ قسم کھانا کیوں ہوا اس لیے کہ اللہ نے انہیں قیامت کے دن اٹھا لیا یوم بات اللہ جمیان فیاخون الحو کما یحلفون یحلفون لکم لکم ای فیحلفون ذاک اليوم کما فی ہاں یہ تو میں بتا رہا ہوں رسب میں نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ سببیہ کے بعد ان کب محضوف ہوتا ہے آپ نے کیا قاعدہ پڑھا ہاں پیچھے طلب یا نفی ہو طلب میں سارا کچھ ہے نا استفام تمنا ترجیح یہ چیزیں سب کیا ہے فیل امر فیل نہیں یہ سب کیا ہے طلب تو یا نہیں ہے نا تو اس لیے نہیں ہے ہاں، انشاء ہو یا نفی ہو ٹھیک ہے تو یہاں ہے کوئی نہیں ہے نا تو اس لیے تو ضروری نہیں ہے فاصب ابیہ کے بعد فاصب ابیہ سے قبل شرائط ہے فیاح لفون الح کمایہ لفون یا صبون الشعی اور وہ سمجھیں گے انہم علی اعلیٰ شعین ای انہم ہم اعلیٰ حجن یا شعین سے مراد کیا لیا گیا حجہ یعنی انہوں نے کوئی دلیل دے دی ہے قیامت کے دن اعلیٰ کوئی دلیل نہیں ہے اللہ جو ہے وہ حرف تمبی ہے اسم نہیں ہے حرف تمبی ہے تمبی کس کو کہتے ہیں رضوان صاحب تمبی نبہ یوں تنبیہن تنبیہ تمبی ہن تمبی کہتے ہیں کسی سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ اس کا لغوی معنی ہے نبہ یونبی ہو تمبی اس لیے جو الارم آپ سیٹ کرتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں منبع منبع ہوتا ہے نا وہ اس کا نام عربی میں ہے منبع ہن یونب الانسان انسان الفجر تو کلیمہ تمبی بولا جاتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا خطیب بولا کرتے تھے کہ جب سامنے وہ خطابت کے درمیان وہ یہ دیکھیں کہ سامنے والے سو رہے ہیں اور بات بڑی اہم چل رہی ہے تو ان کو جگانے کے لیے کیا کہا جائے گا اللہ یعنی یہ بات کوئی ایسے نہیں ہے کہ سو کے اس کو سن لیا جائے بلکہ خبردار ہو جاؤ ان نہ ہم ہو بات بات ہے کلیمت و تنبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے و آپ کہہ سکتے ایقاز یہ ایقاز ہے ٹھیک ہے ایقاز رسالہ بھی تھا نا استحوذ علیہم الشیطان حاضر یحوزو کا مطلب ہے کسی کو اپنے گھراؤں میں لے لینا ٹھیک ہے حاضر یحوزو یہاں استفعال کا مطلب مبالغے کے لیے یعنی استحوذ فلان على فلان بمعنى اذا غلبه غلب عليه کہہ رہے ہیں استو... یہاں کہتے ہیں استحوذ عليهم استولى عليهم وغلبهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه حتى اتبعوه یہاں تک کہ انہوں نے پیروی کر لی تو غالب آ گیا استحوذ عليهم الشیطان میں نے کہا یہ حاضر یہوذو سے ہے انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور سے ہے یعنی کہتے ہیں من الحوض یہ حوض سے ہے حاضر حوض و گھیرنے کے لیے بھی آتا ہے وہ ہوا ہادی البعیر ہادی البعیر ابھی اس کے بظاہر کہتے ہیں فیا یعنی پیچھے سے جو اس کی دو ٹانگیں ہیں نا رانے ان کو دونوں کو پکڑ کے اس کو چلانا زور زور سے پیچھے سے کہتے ہیں یہ ہے تو گویا جب یہاں سے اگر اونٹ کو پکڑ لیا جائے تو وہ جس طرح بکرے کو کان سے پکڑ لیتے ہیں نا تو وہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی طریقے پر اونٹ کو چلانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے تو گویا کسی پر ایسے غالب آ جانا کہ اس کا ارادہ سلب ہو جائے یعنی وہ اب کچھ کر نہ سکے وہ اس کے پیچھے چل پڑی یہ ہے برا بات بازے کہہ رہے حاد البل ہادہا سوقن اس کو لے کر جانا بہت کس طرح سوقن عنی فن شدت سے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذکر اللہ غالب آ گیا ان پر شیطان تو بھلوا دیا انہیں اللہ کی یاد دو مفول آئے انسا یونسی ینسا کے چونکہ ایک مفول آتا ہے نسیہ ذکر اللہ تو جس کا ایک مفول آتا ہے وہ باب فال سے چلا جائے گا تو دو مفول ہو جائیں گے تو یہ وہ دو مفول ہیں جن کا اصل مبتدہ اور خبر نہیں ہوتی کچھ دو مفول مبتدا اور خبر اصل یہ نہیں ہے نا اصل آپ یا نہیں کہہ سکتے ہم ذکر اللہ نہیں کہہ سکتے تو فنسا ہم ذکر اللہ غافل کر دیا انہیں اللہ کی یاد سے تو آپ دیکھیں یہ ہم صورت پڑھنے جا رہے ہیں کون سی صورت ہے یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد کون سی ہے صورت الحشر تو سورج الحشر میں کیا ہے وہاں ولا تکون کلدین نس اللہ فنساہم ہم انفسا ہوں وہاں بھی آخر میں یہی آئے گا فنساہم انفسا تو گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے انساہم انفسا ہم اور انساہم ذکر اللہ ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے جو اپنے آپ کو یاد رکھے گا وہ اللہ کو یاد رکھے گا منعف عرف ربا ہو ومن نسی اللہ نسی نسیف من نسی اللہ نسی نفسه لأن الإنسان لأن نفس الإنسان لا تعرف إلا من حيث عبد الله سبحانه وتعالى من إلا من حيث عبد الله سبحانه وتعالى فإذا نسي عبوديته فكأنه نسي وجوده الحقيقي ونفسه الحقيقية وجوهره الإنساني ٹھیک ہے کہ نہیں یہ مراد ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ یہ لوگ ہیں شیطان کی پارٹی حزب جو ہے وہ گروہ کو کہتے ہیں لیکن حزب عام گروہ کو نہیں کہتے تہذب یا تہذب تہذباً اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ اس طرح کا گروہ بنانا کہ دوسرے کی نفی ہو ٹھیک ہے نا اس لیے آج کل بھی جب آپ کہتے ہیں فرقہ بند پرستی جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے عربی میں التحزب التحزب یعنی فلان یا تہذب ایش معنی ہوا یہ سب الحق و ام الآخرون فک الحم باطل یہ تہذب ہے تو حزب میں دوسرے کی نفی ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے حزب میں کیا ہوتی ہے دوسرے کی نفی ہوتی ہے تو اولئک کا حزب و اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھی صورت کے آخری آیت میں کیا بتائیں گے اولا کا حزب اللہ بات واضح تو مسلمانوں کی کسی ایک جماعت کو حزب اللہ نہیں کہنا چاہیے بات واضح کیوں اس لیے کہ حزب اللہ کے اندر وہی تزکیہ نفس ہے کون سا تزکیہ نفس ہے جو الفاظ کے اندر ہوتا ہے یعنی اذا قلنا نحن حزب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اہل سنت والجماعت ہم کہہ سکتے ہیں نحن حزب اللہ کیونکہ ہم یہاں قطعیات سمجھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقبول دین یہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں نحن حزب اللہ علیہ متبعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی شخص اپنی ایک جماعت بنا کے کہے حد حزب اللہ یا حادی ہی حزب اللہ وہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ حزب حزبیت کے اندر کیا ہے نفی الآخرین بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں لہذا پیچھے بھی جو جتنے نجوے وغیرہ کے خیریت ہے اچھا اچھا اچھا یہ کرسی آپ نے وہ میز کے طور پر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس طرح کیوں پڑی ہوئی ہے تو بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں حزبیت بری شے ہے حزبیت کیا ہے جب مسلمانوں کے اندر ہوگی تو بری شے ہے ٹھیک ہے تحزب برا ہونا ہے فرقہ یا مسالک یا یہ جو مذاہب فقی ہیں یہ تحز یہ حزب حزب ہے تو نہیں ہے یہ یہ کیوں احزاب نہیں ہے یہ اس لیے احزاب نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نفی پہ نہیں کھڑے ہوئے یہاں کہا جائے گا اور اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں حزب اللہ یعنی ہم حزب اللہ کہہ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے الشواف ہم حزب اللہ لیکن اب جماعتیں ایسی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم حزب اللہ سمجھا رہی نہیں وہ جب جماعتیں حزب اللہ کا نہیں میں کہہ رہا ہوں اسے تو اپنا نام رکھ لیا بس غلط ہے اس کے اندر بھی تزکیہ نفس ہے حزب اللہ کا کیا مطلب ہے کیا جو تمہارے سوائے وہ حزب اللہ نہیں ہے وہ بھی تو وہ بھی تو حزب اللہ ہی ہے نا تو لہٰذا یہاں حزب اللہ سے کیا مراد ہے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا پیروکار ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے حزب اللہ ہے اور جو منافقین یہود جو بھی اصناف ہیں ظلمتوں کی انواع و اقسام وہ سب کیا ہیں حزبو الشیطان بات واضح ہے کہ تو فرمایا اولا اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ صفت جو اصل میں حزب الشیطان کی ہے وہ کیا ہے نسیان ذکر اللہ نسیان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اس لیے آپ دیکھیں یہ بنیادی مسئلہ ہوا وہ اللہ کو یاد رکھنا اصل علت ہے ایمان کی اور اللہ سے غافل ہو جانا اصل علت ہے کفر و نفاق کی یہی سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمٰ نے بتایا کہ انسان کا سب سے بڑا مرض غفلت ہے غفلت کیا ہے نسیان و ذکر اللہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا بات وزے کے نا انَََ الدین تقوم توفم من الشیطان ط کروں کیا مطلب شیطان پہنچتے ہی اس وقت جب ذرا غفلت ہو جائے جیسے ہی تذکرو فضا ہم مبصرون رہی مبصرون دوسری جگہ کیا کیا اللہ ذکر اللہ تو یہاں بھی کیا مراد ہے ان سے فعل فاحشہ کا سرزد ہونا نسیان کی بنیاد پہ تھا یاد آتی کیا ہو گئی توبہ ذکر اللہ فسط اور یہ آپ دیکھیں یہ سورہ عال عمران ہے جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے وہ کیا ہے سورہ آراف کی اس میں فرق کیا ہے وہاں یہ کہ اللہ کی یاد اگر گناہ سے پہلے آ جائے تو گناہ سے رک جائے گا انسان ان الدین تقو ادا مسحم طائف من شعیطانی تذک کروف ادا ہم اور یہاں کیا ہے گناہ سرزد ہو گیا یاد بعد میں آ رہی ہے ٹھیک ہے بہرحال تو فرمایا اللہ ان حزب شعیطان ہم الخاصرون ان الدین اللہ و رسول محادہ پہلے گزر چکا ہے ان یقون الرجل في حد ومخالفه ومشاقه في حد آخر اولئك في الاذلين کس کی جمع ہے یہ جو افعل و ہوتا ہے افعل افعلانی افعلون افاعل دو جمع آتی ہے نا ٹھیک ہے تو جیسے اکبر اکبرانی اکبرون اکابر تو یہاں جو ہے وہ اپنے وزن پہ جمع آ رہی ہے ادلون ادل سے ادلانی ادلون ادلین الائی کا فل ادلین یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ذلیل لوگوں میں سے ہے گھٹیا یہ جو ذال لام لام کا مادہ ہے نا یہ مثبت بھی آ جاتا ہے منفی بھی بات بات ہے یعنی کسی کے سامنے اپنے ارادے سے نرم چارہ ہو جانا یہ وہ ذلت ہے جو محمود ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور کسی کے سامنے دوسرے کے ارادے کے غالب آ جانے کی وجہ سے چھوٹا بن جانا مخلوق کے سامنے یہ وہ ذلت ہے جو ناپسندیدہ ہے لہذا جب اہل ایمان کے لیے کہا اذلت علی المؤمنین آئزۃ علل الکافرین تو وہاں علی المؤمنین کا مطلب عدل اذلہ باختیارہم علیہ یتواضعون امام المؤمنین و یشتدون الکفار تو وہ ذلت کیا ہے محمودہ ہے اور جیسے ذلت اللہ کے سامنے فلان یذل نفسه امام اللہ امام جلال اللہ یہ بھی وہی ہے اور ایک ہے مخلوق کے سامنے اس کے ارادے کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے نہیں وہ کون سی ذلت ہے کتبت ضربت علیہم الذلت والمسکنت وہاں ذلت کس کے سامنے خدا کے سامنے ہے مخلوق کے سامنے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو ذلت کا لفظ وہی ہے ذال لام لام جس کو ہم اردو میں عموماً ذلت بولتے ہیں وہ یہ دوسرا معنی ہے ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں بہت ذلیل آدمی ہے جو ہم گھٹیا کے معنی میں بولتے ہیں گھٹیا ہے ذلت کا شکار ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ وہ مخلوق کے سامنے جھکا ہوا ہے تو یہاں اس معنی میں آ رہا ہے جس معنی میں ہم نگیٹو بولتے ہیں اولائے کا فل ادلین یہ سب سے گھٹیا لوگوں میں ہیں کون الدین نسو ذکر اللہ کتب اللہ انا و رسولی یہ ہم پڑھ چکے ہیں پتہ نہیں کہیں کہ یہاں غلبے سے مراد دو قسم کے غلبے لیے گئے ہیں ایک غلبہ بالحجتی والبرحان ہے وہ لازمی ہے غلبہ بالسیف والقہر لازمی نہیں ہے کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا بات واضح ہے کہ نہیں میں پڑھا تھا کہیں کسی وقت ہاں, ہاں، کتب اللہ انا ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ یہ کیوں علماء نے اس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی کئی دفعہ رسول اور انبیاء اپنی قوموں پر غالب نہیں بھی آتے یہ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں لازماً یہ غالب رہیں گے تو یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا غلبہ ہے کہ جس کے اندر زوال نہیں ہوگا تو وہ غلبہ ہمیشہ حجت اور برہان سے ہے بات واضح کے نہیں اور جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد سعیف کا بھی ہے تو انہوں نے کہا سعیف ہمیشہ نہیں ہوتی نا سعیف کا غلبہ تو عموماً اہل سنت نے کہا کہ بھئی یہ والی آیات غلبہ سیف غلبہ بس سیف سے اس وقت متعلق ہیں جب نبی انبیاء کے پیروکار سالے ہوں گے تو کہتے ہیں بشرط صلاح متبعیہم ٹھیک ہے ولغلابت بل حجتی ستکون دائمہ ٹھیک ہے مولانا امین اصل اسلائی کے استاد محترم مولانا حمید الدین فراہی نے جب غور و فکر کر کے رسول کی یہ تعریف نکالی کہ وہ قتل نہیں ہو سکتا عموماً پہلے یہ نہیں تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ لازماً غالب رہیں گے اس لیے کہ اگر ان کا انکار ہوگا تو قوم ہلاک کر دی جائے گی تو پھر یہاں قوم کی ہلاکت مراد ہو جائے گی کہتا ہے رسولی کا مطلب ہے اذا كذبت الرسل فالقوم سيهلك اليس كذلك لیکن عمومی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے کہ مراد الغلبۃ بالحجت والبرہان والغلبۃ بالسیفی مشروطۃ بصلاح المسلمین یوں کہتے ہیں مشروطۃ بصلاح المسلمین فاذا كان المسلمون صالحین فالله سيعطيهم الغلبۃ والخلافۃ والتمكن في الارض وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا صَالِحِينَ تنزا و تمکن نہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ آخرت کا غلبہ وہ جو دوسری جگہ ہے نا وہاں مراد ہے یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہے کہ حجت اور برہان سے مراد یہ ہے کہ دین ایسی صحیح حالت میں موجود ہے بالکل اپنے دلائل اور اپنے براہین کے ساتھ کہ جو بھی غور و فکر صحیح طریقے پر کرے گا وہ پہنچ جائے گا یہ مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں میں لازمن کھڑا ہوا ہے جس نے سب کو رد کر دیا ہے یہ ضروری نہیں ہے مراد یہ دین کا اپنی اصلی حالت میں اقول سلیمہ کے لیے ایسے باقی ہونا کہ اس کے دلائل بالکل نکھرے ہوئے ابھی بھی موجود باقی یہ بھی بات ہے علماء نے کہا کہ دین اس طرح بھی غالب رہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کو بیان کرتے ہیں حجت کے ساتھ اس سے امت محمدیہ کبھی خالی نہیں ہوگی علیہ صاحب وسلات وسلام اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل ہے لا تزال من امتی ظاہرین الحق ٹھیک ہے لا یضرهم من ان کو نہیں ان کو اب یہ طائفہ ایک ہمیشہ حق پر رہے گا کو کیا کہتے ہیں طائفہ منصورہ ٹھیک ہے طائفہ منصورہ تو طائفہ منصورہ ایک جماعت ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گی لیکن بس یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں جماعت اور گروہ سے مراد پھر بیسویں صدی میں پیدا ہونے والے جماعت اور گروہ کے تصور کو نہ طائفہ پہ یہ بہت غلطی ہوتی ہے تفسیر نفوس نصوص میں کہ ایک تصور لفظ ہم لیتے ہیں حدیث سے اس پر کون سا تصور اپلائی کر رہے ہیں جس کا وجود ہی بیسویں صدی میں ہوا ہے اچھا ایک جماعت حق پہ رہے گی اچھا یہ دس جماعتیں ان میں سے ایک حق پہ ہے یہ نہیں مراد ہے امام نبوی علیہ الرحمہ جب شرح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی شرح میں کہتے ہیں کہ بھئی ان میں سے ہو سکتا ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہو ایک ہو سکتا ہے افریقہ میں رہتا ہو ایک عرب میں رہتا ہو اور ایک جو ہے وہ ہند میں رہتا ہو سب وہ طائفہ منصورہ ہے کیوں ہے وہ طائفہ منصورہ لیندہ الحق کل الحق لہذا عمومی اس کی تشریح کیا ہے طائفہ منصورہ ہے اہل سنت والجماعت جو ان کے عقیدے اور عمل پر کھڑا ہوگا من کانو و حیث کانو جو بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا وہ طائفہ کیا ہے منصورہ ہے تو ایسے جو اہل سنت میں کچھ ہمیشہ متقلمین اور دفاع کرنے والے حق کا چاہے ان کی آواز فتنے کے زبانوں میں ہلکی رہ جائے لیکن ہمیشہ موجود رہیں گے اسی طرح مجاہدین اور جہاد کرنے والے بھی اس طائفہ منصورہ میں موجود رہیں گے اس لیے کہ فرمایا لا دوسری روایت میں لا تزال تضافۃمن من امتی یقاتلون علی الحق دوسری روایت میں یہ الفاظ یہ بھی صحیح ہے ایک میں ظاہرین ایک میں یقاتلون تو قتال بھی جاری رہے گا الجہاد منذ منذ ماض ان بعثنی اللہ الى ان تقاتل آخر او یقاتل آخر هذه الامه الدجال تو اس لحاظ سے امت اسلام ابھی میں بھی خیر ہے اگرچہ غلبہ مغرب کا بہت زیادہ قوی ہے کچھ کتابیں آپ پڑھیں تو ڈپریشن ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کتب اللہ و رسولی ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے لا تجید لا تجید قوما دیکھیں وجد یجیدو کے دو مفولاتے ہیں تو پہلا مفول کیا ہے لا قوما قوما قومن کی صفت کیا یؤمنون باللہ والیوم الاخر ٹھیک ہے یہ صفت ہے یعادون دونہ اس کی صفت نہیں ہے کیونکہ یہ صفت ہو سکتی ہے <laughs> اگر آپ کہیں لا تجد یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعادون من حد اللہ ہو سکتی ہے صفت کیوں نہیں ہو سکتی لغت کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے آپ کہیں اس کا عطف یعادون من حد اللہ یؤمنون یہ وہی اسی کی صفت ثانی ہے عطف نہیں ہے صفت ثانی ہے تو نہیں آ رہا بیچ میں معتوف علیہ نہیں یعنی لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوم قومن کی پہلی صفت یؤمنون باللہ والیوم الاخر دوسری صفت یو لیکن معنی مستقیم نہیں رہے گا وجد یجیدو کا مفول بھی ہی ثانی کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے تو اصلا کیا ہے لا تجید قوما قومن آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے قومن مفول بھی اول یوادون من جو سوری صفت جملہ فعلیہ اگلا یواد من حد اللہ ورسولہ تجدو کا مفول ثانی یعنی آپ قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کو نہیں پائیں گے کیا نہیں پائیں گے یوادون من حد اللہ ورسولہ کہ وہ دوستی کرے اس سے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ وجدہ یجیدو کا کیا ہے افول بھی ثانی اچھا یواد دونا میں آپ کو نظر آ رہا ہے یواد دونا کا مفول بھی کیا ہے من من حد اللہ و رسول ولو کانو میں واؤ کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے من کی طرف ٹھیک ہے ولو کانو چاہے وہ ہوں کون وہ ہوں من حد اللہ و رسول اور من لفظ کے اعتبار سے واحد ہے معنی کے اعتبار سے جمع ہے لہذا اس کی طرف ضمیر جمع کی لوٹ رہی ہے واؤ کی ضمیر ہے نا کانو میں واؤ کی ضمیر متصل مرفوع آبا اہم کانو کی خبر کیا ہے آبا اہم چاہے وہ ہوں ان کے آبا او ابنا ہوں ہوں او اخوان او اشیر ہوتا ہوں اشیرہ کنبا قبیلہ جو ایکسٹینڈیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عشیرہ ٹھیک ہے ہوں یا تعاشرون کیونکہ وہ آپس میں معاشرت رکھتے اولا کا یہی لوگ ہیں کون لوگ یواد اللہ حد اللہ رسول علیہ ہََََََََََ من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 الدین ایش الفلاح شک و تریقی نحرآ نفیثقت النجا لأن و ماذا يفعل يشق الأرض و والزرع بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر مدنی اسپیکر صاحب کتنا ہمارے ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ویسے میرا گلے میں خراش نہیں ہوتی آج تھوڑی خراش شروع ہو گئی ہے نفسیاتی مسئلہ ہاں تو اور بس یہی تھوڑا سا ذرا بولنے میں طاقت زیادہ لگتی ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے لیکن بس یہ ہے جدید مغرب کا نظام ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ جس طرح ایک بندہ جھوٹ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کو جھوٹا لیا جاتا ہے یا جس طرح ایک بندہ نفاق میں ہوتا ہے تو جو حدیث ہے ہاں صحیح فرمایا یعنی الہر کا کتب فقلوبہ ملامان ہاں یعنی جو شخص ایمان اور نیک عمل پہ استمرار کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اس میں وہ مخلص ہے تو یقیناً ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں مؤمنین میں شمار ہوگا جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی نا ان رج یصدق و ویت الصدق رس صدق عند یقت صدیقا وہی اسی حدیث کا حوالہ دے رہا تھا رہے ہیں وہ ويتحرى الكذب ويبحث عن الكذب في كل شيء حتى يكتب عند الله کذاب تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یعنی ان احدن لا يستمر على ایمانه حتى يكتب عند الله مؤمنا اگر اسی حدیث کے بدن پہ ہم اس کو لے کر آئیں حتى يكتب عند الله مؤمنا ٹھیک ہے سورت الحشر مدنی ہے مدنی سورت اور یہ نازل ہو رہی ہے سن قصبۂ احد کے بعد سن تین میں اور جس سال جس کو آپ عام ہاں الحزن کہہ سکتے ہیں بعض علماء نے اس کو عام الحزن لکھا بھی ہے کیوں عام الحزن اس لیے کہ اس سال سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے کتنے صحابہ سینکڑوں پہلے غزوہ عہد میں ستر صحابہ پھر بیر معونہ کے واقعے میں ستر صحابہ اور پھر رجی کے واقعے میں دس صحابہ اور سب علماء فضلہ اور فقہ ٹھیک ہے خصوصاً جو ستر صحابہ بیر معونہ اور اسی صحابہ بیر معونہ اور رجی کے واقعے میں شہید ہوئے سب کہاں ہو رہا ہے غزوہ عہد کے فوری بعد تو غزوہ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے اس کے فوری بعد یہ دو واقعات ہوئے جس میں اسی صحابہ شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ڈیڑھ سو صحابہ جو ہیں وہ چند مہینوں کے عرصے میں شہید ہوئے ہیں تو یہی وہ موقع ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ دعا قنوت بھی یہ بیر معاونہ اور رجی کے واقعے میں اس کے بعد ایک مہینہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد قنوت کی دعا پڑھی اور ان پر جو ہے وہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا جنہوں نے دھوکہ دے کے رال اور زکوان دو قبیلے تھے ان پر لانت فرمائی ٹھیک ہے قنوت لہذا امام شافی علیہ الرحمہ کے مسلک میں تو قنوت مستقل فجر کا حصہ ہے شاید آپ کو معلوم ہے مستقل فجر میں قنوت پڑھنی ہے کھڑے ہو کے رکو سے دوسری رکت میں دعا مانگ کے پھر نیچے ٹھیک احناف کے ہاں یہ مستقل سنت نہیں ہے ان کے ہاں مستقل سنت ہے احناف کے ہاں کیا ہے کہ اگر کوئی ملمہ کوئی واقعہ ایسا ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ قنوت کی دعا پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کوئی اس طرح کا واقعہ اور شام کے جو محدث ہیں نور الدین عطر علیہ الرحمہ حنفی محدث تھے حلبی ان کی شرح میں پڑھ رہا ہوں آج کل بلوغ المرام پہ تو وہ کہتے ہیں کہ چاہے احناف کا مسئلہ وہ حنفی ہے احناف کا مسلک تو یہی ہے لیکن اب جس طرح کے حالات ہیں مثلا مستقل کسی نہ کسی جگہ پر مسلمانوں پہ آفات ہیں تو کہتے ہیں مستقل پڑھنی چاہیے سمجھا رہی تو فقہ رکو سے اٹھ کے فرض میں فجر کی نماز میں یہاں بھی کسی زمانے میں پڑھی گئی ہیں جب طالبان پہ افغانستان میں حملہ ہوا تھا ہاں تو وہ لیکن اب نہیں لوگ پڑھتے نا حالانکہ حالات اسی طرح ہی ہیں مختلف جگہوں پہ یہ وہ تو وہ اس طرح کی بات نہیں تو وہ انہوں نے فرمایا کہ مستقل پڑھنی چاہیے اچھا اس واقعے کے بعد ہی ایک صاحب کی دیت کے سلسلے میں جن کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا تھا عامر ابن امیہ ایک صاحب صاحبی تھے جنہوں نے دو مسلمانوں کو کافر سمجھ کے ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قتل کر دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میساق مدینہ لکھا تھا اس کا قاعدہ کیا تھا کہ اگر دیت ادا کرنی ہوگی تو کون سب مل کے کون دیت ادا کریں گے مسلمان بھی اور یہودی بھی وہ جو میساق مدینہ ہے نا اس کے اکاون بند ہیں اکاون بند ففٹی ون ان میں سے ایک بند یہ بھی ہے کہ دیت اس طریقے پر سارے مل کے دیں گے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کرنی تھی ان کی دو جو قتیل ہیں تو آپ تشریف لے گئے تھے بنو نذیر کے محلے میں ٹھیک اور وہاں آپ ایک دیوار کے نیچے تشریف فرما تھے تو اوپر سے یہودیوں نے ارادہ کیا کہ موقع اچھا ہے ایک پتھر اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چکی کا پارٹ وہ اوپر سے گرا دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کو شہید کر دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ ارادہ ہے آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے حکم دیا کہ غصبے کے لیے تیاری کی جائے ہم یہاں جائیں گے نہیں بلکہ آپ نے یہ نہیں کہا روایت میں یہ پہلے آپ نے ان سے کہا دس دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ وگرنہ قتال کیا جائے گا دس دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ تو یہ نکلنے انہوں نے کہا نکل جاتے ہیں ادھر سے عبداللہ ابن ابئی صاحب نے خط لکھا ان کو کہ بالکل نہ نکلنا ہم تمہارے ساتھ ہیں ایسی تیسی کیوں تم لوگ یہاں سے نکلو گے تمہاری جگہ ہے اگر تم نکلو گے تو ہم نکلیں گے اور اگر تمہارے خلاف لڑائی ہوتی ہے ہم تمہاری مدد کریں گے یہ علامیہ نے ایگزیکٹلی یہ اقبال ان کے ذکر کیا ہے نا علم تو الدین نافق یقول اخوان الدین کفر من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون یہ عبداللہ ابن ابی کا پیغام تھا کس کے بنو نذیر کے سردار کے نام اور سردار صاحب کون ہیں ان کے سرداروں میں سے ایک سردار کاب بن اشرف آپ سب جانتے ہیں جس کو جن کو جس کو قتل کیا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ یہ گیا مکہ اور جا کر وہاں کے بھئی یہ ہونے لگا ہے سارا کچھ تو تم لوگ اب ہماری مدد کے لیے آؤ ٹھیک ہے اس موقع پہ گیا جا کے اس نے سجدہ بھی کیا بتوں کو اور یہ بھی اقرار کیا تمہارا دین جو ہے وہ ان کے دین سے یہ سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا یہ بھی بنو نذیر میں سے ہے تو اب آپ نے جب کہا کہ دس دن کے اندر تو انہوں نے پیغام دیا ہم کوئی نہیں نکل رہے فس نا بدا لک جو آپ کر سکتے ہیں کر لیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا آس پاس جو ان کی کھجور کے درخت تھے ان کو جلایا گیا جس پر انہوں نے بہت شور مچایا جس کا ذکر بھی آیا گیا ما قطع تم ملینتن او ترک تمحا قو متن اعلیٰ اصول فبی اللہ ولی غزی الفاص انہوں نے کہا کیسے نبی ہیں کھجور کے درخت جلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا جب محاصرہ طول پکڑ گیا دس یا پندرہ دن تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں پیچھے سے کوئی بھی نہیں آیا عبداللہ ابن نے کسی نے کوئی مدد نہیں کی محاصرہ ہے اور نہ باہر نکل سکتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جو سامان اپنے اونٹوں پہ لے کے جا سکتے ہو وہ لے کے چلے جاؤ اور یہ جگہ چھوڑ دو لہٰذا انہیں یہاں سے یہ پہلا آپ کا اول الحشر اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں کہا اس لیے کہ یہ ثانی الحشر کہاں ہوگا جب حضرت عمر یہ کہاں جا کے آباد ہو گئے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے جب حضرت عمر انہیں خیبر سے بھی نکالیں گے اپنے عہدے اس میں تو لہذا صحیح تفسیر یہ ہے کہ اول الحشر سے مراد ہے اس میں اشارہ ثانی الحشر کی طرف ہے جب انہیں جمع کر کے خیبر سے بھی نکالا جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی اخرج الہود اور نصارہ من جزیرت العرب یہ آخری زمانے کی آپ کی وصیتیں تھی وصیتوں میں سے تھا اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ نافذ نہیں ہو سکی قتال کی وجہ سے مانعین زکوٰۃ اور جو مرتد ہو گئے تھے تو سیدنا عمر نے اس وصیت کو نافذ کیا اور جزیرہ نما عرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دیا تطہیر ہو گئی کس کے زمانے میں سیدنا عمر تو اول الحشر یہ اول الحشر کب ہوا ہی نما اجلا صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر والحشر الثانی ہینما نما ونفاهم سیدنا عمر من خیبر جزیرت العرب تو یہ ہے اس صورت کا شان نزول جس پر یہ نازل ہو رہی ہے لہذا اس کے کتنے رکو ہیں تین رکو تو پہلے دو رکو اسی موضوع پر ہیں اور آخری رکو جو ہے وہ وہ ایک مطلب اس میں موضوع ختم ہو جائے گا وہ الگ رکو ہے وہ کیا ہے اللہ تو اس لہذا اس صورت کا دوسرا نام کیا روایات میں مروی ہے سورتو بنی ان ذات کے ساتھ سورت بنی ان کیونکہ یہ اسی موضع سے تعلق رکھتی ہے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحل فی السماوات و الحکیم هو حکیم اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارے ٹھیک یہ لام لام توقید کا ہے لام توقید جیسے آیا سورہ اس میں بنی اسرائیل میں اقیم الصلاة لی دلوک الشمس لی دلوک اب لام توقید کا مطلب ہے آپ وہاں وقت بھی رکھ سکتے ہیں یعنی اس کی جگہ لام بٹا کے وہاں کیا رکھ دیں وقت یعنی عقیم صلا وقت دلو الشمسی شمسی وقت اسی طرح ولدی اخرج الدین من اہل الكتاب وقت اول الحشر وقت اول الحشر اول الحشر عرفنا ان عرف حشرا حشر فانی علیہ اگرچہ یہاں اور بھی رہا ہے کچھ علماء نے کہا اول الحشر ہے یہ جمع کر کے ثانی حشر محشر میں ہوگا ٹھیک ہے وہ سب کا ہوگا یعنی رائے ہے تفسیر بالمعصوم وہ تو سب کا ہے بہرحال وہ یہود کے ساتھ خاص تو نہیں ہے وہ حشر تو سب کا ہوگا بعض نے کہا کہ ایک آگ نکلے گی قیامت کے قرب جو لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرے گی وہ محشر وہ بھی سب سب کے ساتھ ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں لہٰذا کبھی تر رائے یہی ہے کہ اول الحشر سے مراد پہل پہلی جلا وطنی ہے دوسری جلا وطنی ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اچھا یہ جو لیا اول الحشر میں نے کہا وقت رکھ سکتے ہیں یہاں یہ فرماتے ہیں اندہ وہی اندہ بھی ظرفیہ ہوتا ہے تو اندہ اول ای اخراج الى الشام وغیرہ ان میں سے کچھ لوگ شام بھی چلے گئے تھے والحشر اخراج الجماعت من مقرر حشر کہتے ہیں نکالنا جمع کر کے ویسے جمع کرنا ہے لیکن جب آپ کہیں حشرت القوم تو اس کا مطلب ہے حشرۃم و اخرشت من استقرارہم من مقرر واللام للتوقیت کما فی قوله تعالی لدلوک الشمسی انہوں نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ اس کو اول الحشر کیوں کہا گیا بس اتنی گفتگو کی اور اس کے بعد صدق اللہ العظیم امیر ہمارے رمضان تک تو ہو رہے ہیں سات مہینے تو رمضان میں بھی کلاس شاید جاری رہے گی یہ بات خبر سننے میں آ رہی ہے ہاں وہ اس کی کوئی ترتیب بنے گی میرا خیال ہے پھر بھی کورس آٹھ مہینے کا رہ جائے پندرہ اپریل تک سات مہینے ہوں گے کورس ہوتا ہے نو مہینے کا اصل ٹھیک ہے نو مہینے تک تو پڑھنا چاہیے رمضان میں بھی جاری رہے تب میں بات کر رہا ہوں رمضان میں جاری رہے گا تو آٹھ مہینے ہوں گے رمضان کے بعد ایک مہینہ مزید جاری رہے گا تو نو مہینے ہوں گے اصولاً تو یہی ہونا چاہیے سمجھ میں آ رہا ہے شروع اب تو ستمبر میں نا پندرہ ستمبر سے ہوا تو پندرہ پندرہ سے یعنی تقریباً پندرہ اپریل سے کیا ہے رمضان تو پندرہ اپریل تک کتنے تیرہ سے رمضان ماشاء اللہ جلدی ہو گیا بس آج میرا خیال ہے چھبیس تاریخ ہے یا پچیس ہے جب کی <clears throat> یا اللہ آپ لوگوں کے پاس آگے <clears throat> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كنا نتحدث عن معنى الحزب فهؤلاء الأحزاب كلهم كانوا يناقضون ويعارضون الرسول فهم أحزاب كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب أي جماعات وفرق وأقوام مختلفة من بعد سيدنا نوح وهمت كل أي أرادت كل أمة برسولهم بالسوء ليأخذوه ويقتلوا أليس كذلك همت كل أمة برسولهم هذا الهم هو الهم لشيء سيء والشيء السيء مفسر بقول الله سبحانه وتعالى ليأخذوه لأن الأخذ أيضا قد يكون حسنا وقد يكون سيئا فقالوا ليأخذوه ويقتلوه ويضربوه وجادلوا بالباطل وعرفنا أن كل الجدال الذي يكون امام الوحي يكون الجدال بالباطل اليس كذلك وجادلوا بالباطل فهذا القيد عند البلاغيين هو قيد واقعي وليس احترازي فهناك قيد واقعي وهناك قيد احترازي ايش معنى قيد الواقعي اذا كان الشيء لا يكون في الواقع الا هكذا فهذا القيد يسمى قيدا واقعيا مثلا ياتي في القران ان اليهود يقتلون الانبياء بغير الحق بغير الحق هذا هو القيد اليس كذلك فهل يكون قتل الرسل بالحق والعياذ بالله لا يكون بالحق فهذا القيد قيد واقعي لان الواقع لا يكون الا هكذا لان الرسل لا يقتلون الا بغير حق اليس كذلك والقيد الاحترازي ما يحترز به عن غيره أليس كذلك مثلا إذا قلت اکرم اکرم رجولا عالما فهذا القید عالما القید للاحتراز ای لا تکرم الا رجولا عالما لا تکرم جاہلا اکرم رجولا عالما لا نستطيع ان نقول الرجل لا يكون الا عالما لا هذا ليس واقعا الواقع ان اكثر الناس جهلا ليس كذلك فهذا القید هو قید واقع وفي سورة الممتحن سنقرأ ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فهذا القيد قيد واقعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولا يصدر منه إلا خير فيكون أو تكون إطاعته دائما في المعروف فهذا هو وجادلوا بالباطل ها خضر حياة إيش معنى القيد أن يكون القيد واقعين واقعيا ايش المعنى جادلوا بالباطل اي الجدال امام الرسول لا يكون الا بالباطل ليدحضوا به الحق وهذه القاعده او هذا الاصل قال العلماء مثل الامام الغزالي عليه الرحمه ليس امام الرسول فقط كل جدال وكل نقاش وكل مشاجره تكون في مقابله او يكون في مقابله الوحي يكون الجدال بالباطل أليس كذلك؟ فكل من يناقش وينكر ويكذب بالحق فيكون جداله لا يكون جداله إلا باطلا لا يكون جداله إلا باطلا أليس كذلك؟ ليدحضوا به الحق أي ليغلبوا به على الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب أي فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أي كذلك بمثل هذه الطريقة تحق كلمة الله سبحانه وتعالى على الكفار وهذه الكلمة إيش تقول؟ تقول أنهم أصحاب النار فالكلمة أنهم أصحاب النار هي بدل من الكلمة الأولى أليس كذلك؟ وكذلك حقت كلمة ربك فكأننا سألنا ما هي هذه الكلمة؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى أنهم أصحاب النار فهذه هي الكلمة حكم الله سبحانه وتعالى وقضى عليهم بالدخول في النار فهذه الكلمة ستتحقق لا محالة لأن كلمة الله لا تختلف أو لا تخالف الحقيقة الحقيقة دائما تكون تابعة لكلمات الله سبحانه وتعالى وليس الأمر عكس ذلك كما في قضيتنا تکون کلیمتنا حقا اذا وافقت الواقع و تکون کلیمت اللہ حقا لأن الواقع يوافقها ليس كذلك هذا هو الفرق بين كلمتنا وكلمة الله سبحانه وتعالى فحينما قضى الله سبحانه وتعالى في الأزل أنهم سيدخلون النار فلا بد أن يوافقوا هذه الكلمة بأعمالهم باختيارهم وإرادتهم أليس كذلك؟ الذين يحملون العرش لأننا في السورة الفائتة سورة الزمر قرأنا عن الملائكة الذين يحفون العرش ويسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى فهذه الآية أيضا تتحدث عن الملائكة أنفسهم الذين يحملون العرش لماذا هم يحملون العرش؟ لأن الله كلفهم بهذا وليس المعنى أنهم حاملين من على العرش أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحمل بل هؤلاء الملكة أو الملائكة يحملون العرش بقوة الله وتوفيقه كما جاء في رواية أنهم لما أرادوا أن يحملوا على العرش ما قدروا على حمله فألهم الله سبحانه وتعالى إليهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فبعد أن قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله قدروا على حمل العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يحفون بالعرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وهذا ما ذكرت لكم ربما لماذا قال الله سبحانه وتعالى يؤمنون به هذا الأمر واضح تماما أنهم حول العرش وأنهم حاملوا العرش عرش الله سبحانه وتعالى فأكيد أنهم يؤمنون فلماذا جاء بهذا القيد يؤمنون به أجاب الزمخشری رحمہ اللہ تعالی ومدح هذا القول الامام الرازی كثيرا حتى قال لو لم يكن في تفسير الزمخشري الا هذا القول لكفى به فضلا لكفى به فضلا فهذا قول عظيم جدا ايش هو هذا القول يؤمنون به لكي يخبرنا ان هؤلاء الملائكه المقربون الحاملون للعرش الحافون حوله يؤمنون بالله بالغيب وليس بالمشاهدة وبالعيان فكما نحن ونحن على الفرش وهم تحت العرش نحن على الفرش ونؤمن بالله ولكن لا نراه ويكون إيماننا بالغيب وليس بالمشاهدة كذلك إيمان هؤلاء الملائكة بالغیبی ولیس بالمشاہدہ ان اللہ سبحانہ وتعالی غیب عن الکل حتی الملائکہ الذین یحملون العرش ویطوفون حوله علیس کذلك هذا هو المعنی الذي ذهب إليه الزمقشری ومدحه الامام الرازی بحیث قال هذا القول يكفي فضيلة أو يكفي فضلا لتفسير الكشاف الذين يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وعرفنا أن الملائكة لا يحصدون البشر بل يغفرون لهم ويدعون, ويدعون الله سبحانه وتعالى للتوبة عليهم ولقبول التوبة عليهم وهذا المعنى مناسب لبداية الآية إيش قال في بداية السورة؟ غافر الذنب وقابل التوب فالملائكة أيضا يطلبون من الله سبحانه وتعالى المغفرة لأهل الأرض لأهل الأرض وللمؤمنين وفي سورة الشورى أيضا سنقرأ ماذا ويستغفرون لمن في الأرض فإيش قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فهاتان الصفتان تسعان وتشملان كل وجود أليس كذلك كل وجود فهو تحت أو فهو داخل علم الله سبحانه وتعالى وتحت رحمته فكل موجود معلوم ومرحوم أليس كذلك وإن كانت الأشاعرة من أهل السنة والجماعة لم يذكروا صفة الرحمة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى ولكن بعض المحققين ذهبوا إلى أن صفة الرحمة صفت ذاتیت للہ سبحانہ وتعالی واما الاشاعرت فهم اجابوا باننا قلنا بصفت القدرت أليس كذلك وصفة القدرة هي التي تعطي الوجود صفة القدرة والإرادة تعطي الوجود للموجودات فهذه فهذا المعنى معنى الرحمة داخل في القدرة والارادہ لان الرحمت فی حقیقتها انفعال واللہ سبحانہ وتعالی منزہ عن الانفعال فرحمت اللہ سبحانہ وتعالی اعطاء وليس قبول وتأثر واللہ اعلم فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقیهم عذاب الجحیم نعم والتغطیہ یغفر عقبا تستوخم اي تكون عاقبته وخيمه اي وخيمه اي شديده افضل من ذنب الشيء من ذنب الشيء ذنب الشيء والذنب هو الذيل الذنب هو الذيل الذيل ايش الذنب دم هو سيفسر هذا الشيء أفضل من ذنب الشيء وجمعه ذنوب والله تعالى غافر وغفار لماذا قال لأن الذنب يكون خلف الحيوان الحيوان يمر ثم يمر ذنبه أليس كذلك فكل شيء تأتي عاقبته بعد الفعل يسمى ذنب ليس ذنب بل إيش ذنب والله تعالى غافر وغفار وغفور وذو مغفرة للذنب وقابل التوب أي الرجوع عن الذنب والتوبة منه هذا هو تفسير التوب التوب إيش؟ الرجوع عن الذنب والتوبة منه مصدر كالأوب بمعنى الرجوع أو اسم أو اسم جمع جمع للتوبة ذي الطول ذي الفضل بالثواب والأنعام أو بهما وبترك العقاب والطول والطول والطول السعد والغنى أو القدرة أو الإنعام فلا يغررك تقلبهم في البلاد أي تصرفهم فيها بالتجارات الرابحة وسلامتهم فيها مع كفرهم فإنه استدراج وعما قريب يؤخذون بكفرهم أخذ من سبقهم من الأمم المكذبة إيش المعنى يعني الإنسان حينما يشوف الكفار وهو وهم يتجولون في البلاد المختلفة فهل معنى الغرور أنه يميل إليهم وأنه يريد الدنيا كما فتحت الدنيا للكفار لا المفسر قالوا ليس هذا المعنى لأن المؤمن أبدا لا يكون مشتاقا إلى ما فتحت على الكفار الدنيا قد فتحت على الكفار والمؤمن لا يكون مشتاقا إلى الدنيا ولكن لماذا الغر والغرور بمعنى أن الرجل إذا شاف الكافر وهو يتجول في البلاد ويكسب التجارات الرابحة فيظن أنه لو كان كافرا أو لو كان على الباطل فلماذا لا يأخذه الله سبحانه وتعالى بالعذاب هذا هو معنى الغرور وليس الغرور أن المؤمن يشتاق إلى الدنيا لكثرة أسفارهم ولكثرة تجارتهم الرابحة لا فلا يغررك تقلبهم في البلاد بمعنى لا يغررك تقلبهم أنهم على الحق لأنهم لو كانوا على الباطل لأخذهم الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يأخذ فجأة بل يأخذ استدراجا شيئا فشيئا هذا هو المعنى والله أعلم وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد لهم بسوء العقبة والتقلب الخروج من أرض إلى أخرى ليظهروا به الحق ليزيلوا ويبطلوا به الحق الذي جاءهم به الرسل وكذلك حقت كلمة ربك أي كما وجب حكمه تعالى بالإهلاك على الأمم الماضية المكذبة وجب على الذين كفروا من قومك فلا تحزن وهو بعيد لهم الذين يحملون العرش أي الملائكة الحاملون للعرش والحافون به يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله متلبسين بالثناء عليه hmm. ويؤمنون به إيمانا كاملا ويستغفرون للذين آمنوا مثلهم إنه لم يذكر هذا الذي ذكره الإمام الزمقشري إنه قال ويؤمنون به ونحن أيضا نؤمن به ولكن يكون إيمانهم كاملا وإيماننا ناقصا ليس كذلك ولكن ما ذهب إليه الزمقشري هو أدق والله أعلم فهم مثابرون على بداية المؤمنين ونصرتهم وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيز للمؤمنين ويقال بها ايش معنى تسلية للرسول؟ كأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أهل الأرض يعادونك فأهل السماء خلفك وينصرونك ويقال لهؤلاء الملائكة الكروبيون كروبيون نعم كروبيون أي الأقربون جمع كروبي من كرب بمعنى قرب ربنا وسعت أن يقولون في استغفارهم ذلك فاغفر بمقتضى ساعة رحمتك وعلمك للذين تابوا أي علمت منهم التوبة من الذنوب واتباع سبيل الهدى الذي دعوت إليهم إليه وقهم عذاب الجحيم احفظهم منا نعم اقرأ جنات عدن الترجمة واضحة ربنا وأدخلهم جنات عدن وهذا أيضا من أدعية الملائكة التي وعدتهم وأدخل في الجنة أيضا من من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم نعم جنات عدن أي إقامة من عدن بالمكان أدنى بالمكان أدنى بالمكان يعدن ويعدن عدنا إذا لزمه فلم يبرح منه هذا هو جن... هذه هي جنات عدن أي جنات الإقامة من عدن يعدن إذا لزم بالمكان ولم يب... يبرح إلى غيره ومنه المعدن المعروف لاستقراره آه فهمنا لماذا يسمى المعدن معدنا لأنه يكون مستقرا في الأرض لا يتحرك من مكان إلى مكان علیہ سکت یوسما یش ما دن لئی سما دن ما دن بن ادن ادن ما دن ومن صلح من أبائهم أي وأدخل معهم في جنات عدن هؤلاء ليكمل سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم وقهم, وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وهذا ما يكون في القرآن كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يقسم الرحمة إلى رحمتين الرحمة الشاملة الواسعة لكل شيء والرحمة الخاصة فأولا ذكر الرحمة الواسعة أين ذكر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ثم بعد ذلك ذكر رحمة خاصة بالمؤمنين وبالناجين يوم القيامة فماذا قال؟ ومن تق السيئات وهذا من أدعية الملائكة يومئذ يا رب من وقيته من السيئات يوم القيامة فقد رحمته أما من لم تقه يوم القيامة فما رحمته فهذه الرحمة هي الرحمة الخاصة لأن رحمة الله بالكفار أيضا أليس كذلك فكيف يقولون من تق السيئات يومئذ فقد رحمته لماذا؟ لأن الرحمة رحمتان رحمت عامہ اور رحمت خاصہ وذلك هو الفوز العظیم نعم وقهم أي هؤلاء الأثباء سيء السيئات أي جزاء جزاءها وهو عذاب النار ومن تق السيئات يومئذ أي في يوم القيامة فقد رحمته برحمتك الواسعة وذلك أي بقايتهم من جزائها هو الفوز العظيم الذي لا تطمع وراءه لطامع ان الذين كفروا ينادون اي ينادون من قبل الملائكه او من قبل الله سبحانه وتعالى لمقت الله اكبر والمقت شده البغض لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ايش معنى الايه ان الكفار يوم يشاهدون النار سيمقتون أنفسهم مقتا شديدا يبغزون أنفسهم بغضا شديدا لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا فكأنهم يقولون لأنفسهم وللشهوات التي انطوت تحت نفوسهم لماذا لم تؤمنوا؟ فكأنهم يكرهون أنفسهم يوم القيامة أما الكافر هنا معنى عجيب ذكره بعض المفسرين وبعض الصوفية الكافر یوم القیامہ یکرہ نفسہ والمؤمن فی الدنیا یکرہ نفسہ الكافر فی الدنیا یحب نفسہ یحب نفسہ ویحسب نفسہ انہو اکمل الكاملین وانہو قد حصل ما حصل بجهده وذكائه وفطنته فهو راض عن نفسه دائما أما المؤمن فلا يكون راضيا عن نفسه بل هنما يرى نفسه امام الله سبحانه وتعالى وامام الحقوق ويرى تقصير نفسه ويرى ذنوبه يكره نفسه اشد الكره اليس كذلك فهؤلاء يكرهون انفسهم يوم القيامه ويقول الله سبحانه وتعالى حينما كنتم تكفرون الرسل وتكفرون بالله سبحانه وتعالى في الدنيا كان الله يكرهكم ويبغضكم اشد من هذا البغض لانفسكم اليس كذلك فالمؤمن يكره نفسه لا يكون راضيا عن نفسه والذي رضي عن نفسه فقد هلك في الحقيقة الذي يرى نفسه ويقول ما شاء الله ما شاء الله علي يعني أنا كامل مكمل فهو هالك فهو هالك وأما الذي يكره نفسه يكون راضيا عن نفسه يوم القيامة والذي رضي بنفسه في هذه الدنيا يكون كارها ومبغضا وماقتا لنفسه يوم القيامة فهذا هو المعنى حينما كنتم تدعون إلى الإيمان وكنتم تكفرون فالله كان يمقتكم ويبغضكم أشد البغض أشد من البغض الذي تبغضونه أنفسكم به في هذا اليوم نعم الذي هذا يا زوي كل يوم يقدم لك الشاهد

الله إياكم أعظم وأشد من مطلكم أنفسكم اليوم لأنكم قد دعيتم إلى الإيمان به مرارا فأبيتم وكفرتم والمقت أشد البغض يقال مقته مقتا ومقته فهو مقيم ومنقوط ها نكتفي بهذا القدر اليوم يا الله